یاہیا نے بیان کیا ان سے یاہیا بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیف سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہمت افزائی کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھپن